فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون جو لوگ اس کے سوا کچھ اور چاہیں گے وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں